بولے پاکی ہے تجھے ہمیں کچھ علم ناؤ مگر جتنا تو نہیں ہمیں سکھایا بے شک تو ہی علم وہ حکمت والا ہے